حضرت ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غفلت اور سستی سے تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو باون